جہاد کا انکار کرنے والوں جہاد کے رستے میں روڑے اچکانے والوں کیا تم نے حضرت محمد عربی کے ہاتھ سے حوضے کوثر کا پانی نہیں پینا کیا تمہیں نبی کے اس درد کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے آخر نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ کیوں شہید کرایا تھا اگر جہاد کوئی معمولی چیز ہوتی کہ ایک دستخط کرنے سے جسے بند کر دیا جاتا تو میرے آقا کے صحابہ کیوں اس طرح سے اپنے ٹکڑے کرواتے ایک کا جنازہ اٹھا کے لا رہے ہیں دوسرا میدان کی طرف جا رہا ہے اس کا جنازہ آ رہا ہے تیسرا میدان کی طرف جا رہا ہے نبی کا ایک ہی منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے اسے ایک بار نہیں بھیجا سات بار امیر بنا کے بھیجا اس زید سے اتنی محبت تھی کہ کبھی رات کو آ جایا کرتے اللہ کے نبی بستر چھوڑ کے اپنے اس بیٹے کو گلے سے اٹھاتے تھے اس کا ماتھا چومتے تھے مگر جہاد کے رستے میں اس بیٹے کو بھیجا وہ موتا کے میدان میں جا کے جامع شہادت نوش فرما گیا نبی مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے فرشتوں نے اطلاع کر دی آقا وہ تو شہید ہو چکے ہیں آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے میرا جہاد سے روکتے ہو میرے آقا کو دیکھو کس طرح زید کی شہادت کی خبر سنا رہے